الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج شاء اللہ ہم مدنی قاعدے کے سابقہ اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ان میں جن جن قواعد کا ذکر ہوا جو ہم نے دہرائے انشاءاللہ آج اس کی دہرائی کا سلسلہ ہوگا لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر ایک یعنی پہلا سبق نکال لیجئے انشاءاللہ اللہ اس کی دوہرائی اور ساتھ ہی انشاءاللہ مخارج اور پھر آگے جو جو قواعد ہم نے سیکھے ہیں انشاءاللہ اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ لہذا خوب توجہ کے ساتھ دہرائی میں شامل رہی ہے اور مزید قواعد کے اندر پختگی اور حروف کی ادائیگی جس طرح مخرج سے ہر حرف ادا ہوتا ہے انشاءاللہ ہر ایک حرف کو واضح عمدگی کے ساتھ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 اس سبق میں ان کو حروف مفردات <clears throat> اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں کیونکہ مفردات مفرد الگ الگ کو کہتے ہیں ایک یعنی دو یا دو سے زائد اگر حروف مل کر لکھے جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے حروف کا لہذا علی سے یا تک یہ جو سبق نمبر ایک ہے حروف مفردات ان الف سے یا تک انتیس حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں بالخصوص آج کے اس سبق میں ہم حروف مستعلیہ وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں موٹے پڑھے جاتے ہیں آج انشاءاللہ اس کی دہرائی بھی کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی خوب توجہ کے ساتھ حروف کی تصحیح کرتے رہیں اور اس کی ادائیگی کو درست کرتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر ایک حروف مفردات اس کی سطر نمبر ایک کی ہم دوہرائی کرتے ہیں الف الف جس قدر بلند آواز سے اور توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس قدر بہتری آئے گی کم از کم یہ کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو واضح سن سکیں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کانوں کے ذریعے دماغ میں اور یہ چیز حروف جو ہے یا جو سیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے تاکہ اس میں مضبوطی ہو الف الف اب اس کو الف یا الف یا الف اس طرح نہیں پڑھنا یہ تقریباً تین طرح کی خامیاں ہوتی ہیں اس حرف کو پڑھنے میں ایک تو الف ایک الف لف جو ہے لف اور لف میں فرق ہے یہ مجھول طریقہ ہے الف بعض پڑھتے ہیں الف تو اور بعض اس کو الف پڑھتے ہیں جبکہ یہ غلط طریقہ ہے درست طریقہ یہ ہے الف اس کو یوں آپ یہ تین حروف ہیں حمزہ لام فا یعنی حمزہ زبر ا لام فا زیر لف لف الف الف با با مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے کہ با کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے یہ ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے با تا تا مخارج کی لسٹ میں آپ تا کا مخرج دیکھ لیجئے اور اس مخرج سے یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ اس سے تا دال تو تین حروف ادا ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مخرج ہے تا دال تو اس مخرج کو ذہن میں رکھیے گا مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے لہذا حروف کی درستی اور درست ادائیگی جب ہی ہوگی کہ جب ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور پھر تمام خوبیوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا لہذا تا کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں تا دال تو تا تا سا سا مخارج کی لسٹ میں آپ سا کا مخرج ملاحظہ فرما لیجیے زبان کا سرا زبان کا سرا تو میں زبان کی نوک تھی اور سا میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اب یہ زبان کا سرا یہ ہے بالکل آگے سامنے والا جو ہے یہ سرا ہے اس سے تھوڑا سا آپ اوپر جائیں گے یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے جو جم کر لگتی ہے اور تا دال تو ادا ہوتے ہیں اور زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں سنایا الیا اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ لگے گی سا لیکن سختی سے نہیں لگائیں گے اس سرے کو سختی سے اگر لگائیں گے تو پھر سرا نہیں بلکہ نوک جا کے لگے گی اور پھر یہ حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا اگر ادا ہوگا تو پھر تکلف کے ساتھ ادا ہوگا ہم نے قرآن پاک کو بغیر تکلف کے پڑھنا ہے اور بغیر تکلف ہی میں پڑھنے کا حکم ہے لہذا سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے اندرونی کنارے اس لیے کہ اس کے دانتوں کے تین کنارے ہیں ایک تو اندرونی کنارہ دوسرا بالکل نیچے والا سامنے والا کنارہ اور ایک باہر کی سائڈ والا یہ کنارہ ہے بعض ادا کرتے ہوئے سا کو زبان باہر نکال لیتے ہیں سا زبان باہر آ جاتی بلکہ اس کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ سرا زبان یعنی زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے اندرونی کنارے اس سے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ شاء سا ادا ہوگا اور اس میں اگر نرمی کے ساتھ ہلکا لگائیں گے تو یہ نرمی کے ساتھ حروف پڑے جائیں گے اس میں سختی پیدا نہیں ہوگی سا سا جیم جیم جیم کا مخرج مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے اور اس مخرج سے یعنی اس جگہ سے تین حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا جیم شین یا یہ درمیان زبان یعنی بیچ زبان اور بیچ تالو اوپر کا بیچ تالو اس سے ادا ہوتے ہیں یہ مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حروف شجریہ لکھا ہوا ہے شجریہ یہ حروف شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تالو کے بیچ سے بیچ زبان بیچ تالو سے ادا ہوتے ہیں تو تالو کا جو گڑا ہے اس گڑھے کو شجر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شجر ایک ہوتا ہے شجر لہذا یہ حروف شجریہ اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ مخرج کی وجہ سے ان کا نام حروف شجریہ رکھا بیچ زبان اور بیچ تالو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں جیم شین یا جیم شین یا جیم جی اب اس سطر نمبر ایک کی مزید ہم دوہرائی کرتے ہیں الف با تا جیم سطر نمبر دو مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے ہا کا جو مخرج ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتی ہے اس سے ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے جسے جو آئن ہے یعنی ہا کا ایک ہی مخرج ہے وہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ ہا ہا اب اس میں تکلف سے اس کو ادا نہیں کرنا جیسے ہا تو ڈبل آوازیں ہو جائیں گی ایک ہو جائے گی پھر ہوگا ہا تو دو آوازیں نکلیں گی بلکہ اس کو وسط حلق سے بالکل ایزی ادا کرنا ہے تکلف سے ادا نہیں کرنا ہا یہ اس حرف کی خوب مشق کیجیے گا یہ ہے یا آئین کیونکہ اس کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص یہ ہے ہا میں بدل جاتی ہے اور آئین حمزہ میں بدل جاتی ہے اس کی آواز تو حروف کو بدلنا حرف کو حرف سے بدل دینا یہ لہن جلی کی غلطی کہلاتی ہے لہن کہتے ہیں غلطی کو اور جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو واضح غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں اور اس لہن جلی اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران لہن جلی واقع ہوئی تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں حروف بدل گئے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں لہذا ہا اور ہا میں فرق ادا کرنا ہے وسط حلق سے درمیان حلق سے کو پور پڑھیں گے اس لیے کہ ماشاء اللہ حروف مستعلیہ میں سے ان سات حروف مستعلیہ میں سے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں موٹے پڑے جاتے ہیں پرانے پاک میں جہاں بھی آئیں گے کسی بھی حال میں ہوں گے ان کے اوپر دو زبر ہوں دو زیر ہوں دو پیش ہوں زبر زیر پیش ہوں یہ ساکن ہوں یہ کسی بھی حال میں ہو یہ سات حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اس بات کا خیال رکھیے گا چاہے اس کو الگ الگ سے پڑھیں چاہے ہجوں میں پڑھیں چاہے رواں میں ہم اس کی تلاوت کریں جہاں بھی حروف مستعلیہ آئیں گے انہیں پر پڑھیں گے لیکن خواہ کو پر کرتے ہوئے جڑ زبان کو آپ اوپر اٹھائیں گے تو خواہ ادا ہوگا یعنی خواہ پور پر آ جائے گا اور اس کا مخرج مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے یہ اوپر سے مراد یہ ہے کہ یہ منہ کی جانب جو حصہ ہے یہ وہ حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی جانب ہے جو منہ کی جانب ہے کیونکہ ابتدائے حلق شروع حلق کہتے ہیں یہ سینے کی جانب جو حصہ حلق کا آتا ہے سینے کی جانب یہ جو حلق کا حصہ ہے یہ ابتدائی کہلاتا ہے پھر اوپر آئے تو یہ وسط حلق کہلاتا ہے پھر یہ منہ کی طرف آ پائیں گے تو یہ جو ہے اوپر والا حصہ حلق کا کہلاتا ہے اس سے غائن اور خا دو حروف ادا ہوتے ہیں اور دونوں حروف حروف مستعلیہ ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے کیونکہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہ غائن بن جائے اور غائن خواہ بن جائے اس چیز کا احتیاط کیا جائے لہذا خواہ کو اوپر والے حصے سے ادا کرنے اور پور پڑنے موٹا پڑھنے خا خا ڈال کا ہم نے مخرج مخارج کی لسٹ میں دیکھا تھا لہذا اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنے دال رال سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے اس کا مخرج ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اب اس میں زال یعنی سختی کی آواز پیدا نہ ہو سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو اس بات کا خیال رکھیے گا رال بالکل نرمی کے ساتھ رال را را اب مخارج کی لسٹ میں اس کا مخرج بھی ملاحظہ فرما لیجیے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے تین حروف ادا ہوتے ہیں را بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے لیکن لام اور نون یہ دو حروف بھی اسی مخرج سے اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں را را اب را میں ایک اس کی خوبی ہے اور وہ صرف اسی حرف کے لیے خاص ہے یعنی ایک صفت ہے اس صفت کا نام ہے تکرار کیا نام ہے تکرار اور تکرار کا معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا تو پیارے اور میٹھے اس بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس میں اگرچہ یہ صفت ہے مگر یہ صفت کامل کامل صفت ادا نہیں کریں گے اگر صفت تکرار اس حرف میں کامل ادا کی تو ایک را کی جگہ کئی را بن جائے گی یعنی را را یہ کئی را بن رہی ہیں کیونکہ اس میں مکمل تکرار ادا ہو رہی ہے لہذا اس طرح ادا کرنا کہ ایک را کی بجے کئی را بن جائیں تو یہ درست نہیں بلکہ اس میں وہ جو اس کی خوبی ہے تکرار اس کی مشابہت ادا کرنی ہے مشابہت ادا کرنی ہے کامل تکرار ادا نہیں کرنی بس ہلکی سی کپ کپاہٹ ہو جب را کو ادا کریں تو زبان اس کے جب مخرج میں لگے تو ہلکی سی کپ کپاہٹ ہو را اب اس کو تکرار کے ساتھ یعنی را یوں بھی نہیں پڑھنا اور بغیر مشابت تکرار کے بغیر کپ کپی کے بھی نہیں بننا ورنہ وا بن جائے گا وا اور یہ بھی غلط طریقہ ہے را را اور اس کا مکمل جو اس کا مخرج ہے اگرچہ اس میں مخرج مخارج کی لسٹ میں لکھا ہے کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں لام نون را تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اس میں کپ کپاہٹ جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کا اصل جو مخرج ہے آپ اس کو نکھار پیدا کریں گے مخارج کی لسٹ سے تو اس کا مخرج یہ بنے گا جا کے کہ پشت زبان پشت زبان قریب سرا زبان اوپر کے کھردرے تالو سے آپ کے اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں سنایا اولیا کے لاتے اس کی جڑ سے آپ اوپر تالو کی طرف انگلی لگائیں گے تو آپ کو کھردرا تالو محسوس ہوگا تو پشت زبان قریب سرا زبان خرد تالو سے جب لگے تو را ادا ہوتی ہے اور اس میں خود بخود مشابات تکرار بھی پیدا ہوگی اور را صحیح درستی کے ساتھ ادا ہوگی را را مخارج کی لسٹ میں زا کا مخارج جی ملاحظہ فرمائیے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے اس سے سین تین حروف ادا ہوتے ہیں تو تین حروف یہ زا سین سود یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے دونوں دانتوں سے مراد اوپر کے سریا اولیا اور نیچے کے دو دانت اوپر کے دو دانت اور نیچے کے دو دانت ان کے اندرونی کنارے سے اگر زبان کی نوک آپ لگائیں گے تو زا سین فوڈ سی ڈی کی آواز میں خود بخود ادا ہوں گے زا زن سی فوت کون سے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں سے ماشاء اللہ تو یہ سات جو حروف ہیں ہم نے خواہ پڑھا اب دوسرا فد بہت بھی حروف تھے مستعلیہ میں سے تو تو اب اس کو پور کرتے ہوئے تھو وا نہیں پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے توا وا یا تو و یہ ناک کی طرف ایک دم آواز لوٹ جاتی ہے تو اس طرح ادا کرنا درست نہیں ہے جیسے اگر تو کسی نے یوں پڑھا تو اور یوں اگر رٹ لیا تو پھر تلاوت کے دوران بھی خود بخود اس کی آواز ناک کی طرف چلی جائے گی جیسے بعض لوگ پڑھتے باللہ من الشیطان تو ناک میں آواز چلی گئی یہ تو نہیں اور نہ ہی تو بلکہ تو منہ کھول کر اس کو پر کرنا ہے تو اور دال تو دال تو اس کا ایک ہی مخرج جو ہم نے ابھی ذکر کیا یہ اسی سے آدھا ہوتا ہے تو وہ کے اندر نرمی ہے اور اس کو پوری بھی پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے لیکن اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو آئی آئی آئین کو وقت حلق سے ادا کریں گے جہاں سے ہے ادا کیا وہیں سے آئین کو ادا کرنا ہے آئین آئین سا سا فا مخارج کی لسٹ میں فا کا مخارج بھی آپ ملاحظہ فرمائیے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے فا فا فا اس کا اہتمام کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ فا کی جگہ آپ فا پڑھ رہے ہوں ہونٹوں کو گول کر کے فا فا پڑھ رہے ہوں اس کا جو مخرج ہے اس کو مخرج سے ادا کرنا اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ ایک اس کا خشک حصہ ہوتا ہے اور دوسرا تر حصہ تھوڑا سا اندر تو اس سے ادا ہوتا ہے یعنی اوپر کے سامنے والے دو دانت اس کے اندرونی کنارے اس کے کنارے اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ سا سا آپ پہلے رکھیں مخرج پر یعنی اوپر کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے آپ ہونٹ کے تر حصے پر آپ پہلے رکھیں سا سا فا جی اس کی خوب مشق گا قوف قوف کون سے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں سے اس کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے قوف قوف مخارج کی لسٹ میں آپ اس کا مخارج ملاحظہ فرمائیے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے اور ساتھ ہی کاف کا مقرد بھی دیکھ لیجئے اس سے نیچے کہ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے دو نقطے والا خوف جو پر پڑھا جاتا ہے وہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ اس سے خوف ادا ہوتا ہے جو پر پڑھا جاتا ہے یعنی دو نقطے والا اور جو ڈنڈی والا کاف ہے باریک جو پڑھا جاتا ہے وہ سخت حصے سے ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے قاف کاف لام میم نون نون واو ہا ہمزہ یا پیارے میٹھے اسرائیم بھائیوں یہ ہا اور حمزہ اور ہا کا جو مخرج ہیں اس کو بھی ہم ملاحظہ فرما لیں مخارج کی لسٹ میں حلق کے نیچے والے حصے سے اسے کہتے ہیں ابتدائے حلق حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے کی جانب سے ہا حمزہ یہ دونوں ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا کا ایک ہی مخراج ہے حلق کا ابتدائی حصہ جو نیچے والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں حمزہ یا اور یا کا جو مخرج ہے جیم شین یا بیچ زبان بیچ تالو اس سے ادا ہوتے ہیں یا یہ آج ہم نے سبق نمبر ایک میں مخارج کے ساتھ اس کی دہرائی کی اب بالخصوص ہم حروف مستعلیہ جو سات حروف ہیں اس کی دہرائی کر لیتے ہیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں ماشاء اللہ سبھی کو یاد ہے ماشاء اللہ حروف مستعلیہ سات ہیں اب اس کی دوہرائی کرتے ہیں فود بود گنرمی سے کو خوف دوبارہ دو نہیں کر لیجیے خوف بود فا و Oh, my God. سبق نمبر ایک میں ہم نے حروف مستعلیہ اور دیگر تمام حروف کے مخارج کی دہرائی کی لہذا تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس سبق نمبر ایک یعنی انتیس جو حروف ہیں علیف سے یا تک حروف مفردات حروف تہجی ان کے مخرج کو خوب مضبوط بنائیے گا ہر حرف اس کے اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اور ایک ایک حرف میں کئی کئی خوبیاں ہیں کئی کئی صفات پائی جاتی ہیں اور بعض ایسی صفاتیں جو لازمہ کہلاتی ہیں ضروری ہوتی ہیں کہ اگر حرف کی ادا نہ کی جائے تو حروف صحیح ادا نہیں ہوتے لہذا پیارے میٹھے اسرائی بھائیو ہم نے اس سبق نمبر ایک میں جو باریک حروف پڑھے تو ان کا باریک پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے اور ہم نے بعض حروف جیسے سات حروف ہیں ان کو ہم نے پور یعنی موٹا پڑھا تو ان کا موٹا پڑھا جانا یہ ان کی خوبی ہے اور یہ خوبی بہت ضروری ہے اسی طرح بعض حروف کو ہم نے نرمی سے پڑھا تو ان کا نرم پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے اور یہ بھی بہت ضروری خوبی ہے اگر خوبی یہ نرمی کی خوبی ان میں سے ختم کر دی جائے تو سختی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ حرف حروف آپس میں بدل جائیں گے فرق پیدا نہیں ہوگا یہ قریب و فوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہوتے ہیں اس میں امتیاز یا فرق پیدا نہیں ہوگا لہذا فرق کیا جائے اور فرق خوبیوں کے ذریعے سے ہوگا لہذا جو نرم پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو نرمی سے جو سختی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو سختی کے ساتھ جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے سبق نمبر تین مدنی قاعدے کے سبق نمبر تین آپ کھول لیجئے حرکات کا اس میں ذکر ہے حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے یہ حرکات ان کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زبر جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ دونوں کھول کر ادا کریں گے زیر جب ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرا دیں گے جب پیش ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے یہ اس کا طریقہ ہے اور یہی اس کا معیار ہے لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے جب بھی آپ حرکات پڑھیں تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولنا ہے زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرانا ہے اور پیش کو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے لیکن اس بات کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیے گا ان میں تین تین باتوں کا خیال رکھا جائے ایک تو یہ کہ بغیر کھینچے دوسرا بغیر جھٹکا دیے تیسرا معروف پڑھا جائے معروف پڑھا جائے یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حرکات دراز بھی نہ ہو نہ کھینچنے پائے اور نہ ہی ان میں جھٹکا ہو اور نہ ہی یہ مجھول طریقے سے پڑھے جائیں اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا اب ہم اس کی سطر نمبر صرف ایک پہلی سطر نمبر جو سطر ہے اس کی انشاءاللہ ہم دوہرائی کرتے ہیں ہجے اور رواں کے ساتھ پھر آگے دوسرا قاعدہ ہم انشاءاللہ دہراتے ہیں حمزہ زبر کیا ہے ایک دم جھٹکا اس میں جھٹکا نہیں ہے آ اس کو کھینچنا بھی نہیں آ دراز بھی نہیں کرنا آ حمزہ زیر حمزہ پیش او آ آواز اور منہ کھول کر آ کھینچیں گے بھی نہیں آ ای آواز کو گرا کے ای او اب پیش پڑا تو ہونٹوں کو گول کر کے او او آ ای او آ ای او با زبر با با زیر بی با پیش بو با با بی بو با بی بو زبر کو پڑھتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے با بی بو آ ای او با بی بو اب اسی طرح حرکت کہیں بھی زبر دیر پیش ہے تو انہیں دراز نہیں کرنا تین باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے یہ قاعدہ حرکات کی ادائیگی کا ذہن میں رکھیے گا پیارے میٹھے سر بھائیو اسی طرح تنوین کہ ہم سبق نمبر پانچ میں تنوین کی دہرائی کرتے ہیں اور سبق نمبر پانچ کی سطر نمبر ایک آپ کھول لیجئے تا دو زبر تن پیارے میٹھے میٹھی بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں اور تنوین کی آواز نون ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے اور جس ہر پر تنوین ہو اسے حرف منون کہتے ہیں حرف منون یعنی تنوین والا حرف اور جس ہر پر زبر دیر پیش ہو حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں متحرک یعنی حرکت والا تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن تن تین تن پ دو زبر پن پ دو زیر پن پ دو پیش تن Oh تین تن اب اس کی دوہرائی تن تین تن تا اور تو کی ایک جیسی آواز ہے لہٰذا اس میں فرق کرنا ہے تا کو باریک اور تو کو پور یعنی موٹا پڑنا ہے تن تین تن تن تن اب سبق نمبر سات مدنی قاعدے کے سبق نمبر سات میں حروف مدہ حروف مدہ تین ہیں حروف مدہ تین ہیں مد کہتے ہیں دراز کرنے کو حروف مدہ تین ہیں الف واؤ یا الف واؤ یا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا لہذا حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے مگر معروف پڑھیں گے با الف زبر با با با آواز اور منہ کھول کر اور ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچیں گے یعنی دو حرکت کے برابر با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو ہوٹوں کو گول کریں گے پیش کی ادائیگی میں ہوٹوں کو گول کریں گے تو مارو پڑا جائے گا ورنہ اگر ہوٹوں کو گول نہیں کیا تو یہ مجھول پڑا جائے گا بو یوں بن جائے گا بو بو بی آواز کو گرا دیں گے بی با ابو بی حروف مدہ قرآن پاک میں جہاں بھی ہیں تو ان کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے اور معروف طریقے سے ادا کرنا ہے سبق نمبر نو سبق نمبر نو مدنی قاعدے کے سبق نمبر نو کھول لیجئے یہاں حروف لین کا ذکر ہے پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین حروف لین دو ہیں لین کا معنی ہے نرمی لین کا معنی کیا ہے نرمی حروف لین دو ہیں وا اور یا جب یہ ساکن ہو اس سے پہلے والے ہر پر زبر ہو تو یہ حروف حروف لین کہلاتے ہیں اور ان کے پڑھنے میں چار باتوں کا خیال رکھا جائے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں تو یہ حروف لین ہیں ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے با واو زبر باؤ با یا زبر بائی باؤ بائی باؤ بائی اب سبق نمبر گیارہ میں سبق نمبر گیارہ مدنی قاعدے کہ اس میں صرف حروف قلقلہ کی انشاءاللہ شاء دہرائی کرتے ہیں حروف قلقلہ کتنے ہیں ماشاء اللہ حروف قلقلہ پانچ ہیں قوف با جیم دال ان میں قلقلہ کب ہوگا جب یہ حروف جب یہ حروف ساکن ہوں ماشاء اللہ اور جب مشدد ہوں اور ان میں اس پر وقف کیا جائے تو خوب قلقلہ ظاہر ہوگا لہذا اس کی دہرائی کرتے ہیں اپ اپ اپ اپ یہ جو آواز لوٹ رہی نا اپ یہ آواز آواز لوٹتی ہوئی یعنی قلقلہ کا معنی جمبش کے جب حروف قلقلہ کو ادا کیا جاتا ہے تو مخرج میں جمبش پیدا ہوتی ہے اور آواز لوٹتی ہوئی آتی ہے اپ اپ اپ آگے سطر نمبر پانچ میں دال ہے اد اد اد سطر نمبر چھ میں قوف دو نقطے والا قوف یہ حروف قلقلہ میں سے اق اق اق اق اق اق سطر نمبر دس یہاں با اب اب اب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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اروسل ال ہین تو ادبی تو اور رونوں کو پورا کر دیں و اروثل الم تو ادبی ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مأكول فجعلهم كعصف مأكول یہاں حمزہ ساکنہ ہے اور ہم نے سبق نمبر گیارہ میں پڑھا تھا اس کی مشق میں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا دینا ہے واضح مأکول فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله